you for calling the live teleconference for Center of Peace and Spirituality USA. Molana Wahiduddin Khan is our speaker in today's conference. There are two callers already on the conference. At any time, press star 4 for conference instructions. So, phir aap apne bare mein kuch bataein. سب سے پہلے میں اپنا بتاؤں گا میرا نام خواجہ کریم الدین ہے میں یہاں بن سیلم پینسلوینیا میں رہتا ہوں اور بائی پروفیشن ٹیچر ہوں اور گزشتہ کافی لمبے عرصے سے مولانا کا لٹریچر پڑھ رہا ہوں اور اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بس یہ میرا تعارف ہے آپ سب لوگوں کو میرا سلام یعنی جی۔ اب ٹاپ پر یہاں پر جو ہے چونکہ تاریخ علی صاحب سب سے پہلے آئے ہیں تو تاریخ علی صاحب آپ اپنا جی، جی، تعارف جی جی میرا نام تارک علی ہے اور میں پروفیشن میرا فائنینشیل کنسلٹنسی میں کرتا ہوں میں نے سی پی اے بھی کیا میرے ساتھ اور مولانا کو میں بس کچھ ایک ہارڈلی ایک سال ہی ہوا ہے سنتے ہوئے تو اب خواہش ہے کہ اس کام میں کچھ ہم بھی کچھ رول پلے کر سکیں میں ٹیمپا فلوریڈا میں رہتا ہوں السلام علیکم وعلیکم السلام اب نیکسٹ ڈاکٹر وقار عالم صاحب السلام علیکم وقار عالم میرا نام ہے ابھی میرا خیال مجھے اس مشن میں شامل ہوئے چار سال سال یا اس کے قریب وقت ہوا ہے میں یہاں کے لوکل دو ٹیچنگ ہاسپٹل تھے جس میں میں جاب کرتا تھا اور ریسنٹلی تھرٹی فرسٹ اگست کو میں نے ریٹائرمنٹ لے لیا اور ارادہ ہے کہ کسی نہ کسی حد تک جو ٹائم میرے پاس ہے اس کو تحریک کے لیے اس مشن کے لیے استعمال کروں گا جو اب ہاں، اگلے شخص ہے مسعود بھائی جی السلام علیکم میرا نام مسعود راجا ہے میں نیو جرسی میں رہتا ہوں تو مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی تھی پینسلوینیا میں وہاں پازیٹیو تھنکر کلب کے تو سے سب کو بلایا تھا تو اس میں میں بھی گیا تھا مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا کیسے یہ جو آپ نے ٹیلی کانفرنس شروع کی ہے اس کا مقصد کیا ہے اور اس میں کیا اچیو کر سکتے ہیں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے تو ابھی نے جو, جو پروگرام شروع کیا تو دیکھتے ہیں کہ کیسے شروع ہو جی آپ نے مولانا سے ملنے سے پہلے مولانا کی کوئی رائٹنگ پڑھی ہے یا سسٹر کے بلانے پہ اس دن آپ پہلی دفعہ آئے اور ان کو پہلی دفعہ سنا جی، آیا تھا پہلی دفعہ سنا نہیں اچھا ابھی کوئی رائٹنگ نہیں پڑھی اچھا چلیے شاء اللہ ویسے تو بہت ساری کتابیں آن لائن ہیں اور ہم ان شاء اللہ بائی ویکلی ہم لوگ یہاں پروگرام کریں گے تو اس کا جی اور اس کی صورت کیا ہوگی کیا کریں گے ان شاء اللہ ہم لوگ ڈسائڈ کریں گے اب نیکسٹ ہے سسٹر گلزیبا احمد جی، وعلیکم السلام میرا نام گلزیبا احمد ہے اور میں میں میں رہتی ہوں اور میں نے اس مشن کو جوائن کیا کیا تھا تھا ایئر ٹو تھاؤزینڈ فور میں میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب سے نے پڑھنا شروع تو اسی وقت میرا ذہن بن گیا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو مجھے اپنے لیے بھی لینی ہے اور اس کو آگے بھی لوگوں تک پہنچانا ہے اور بس یہ میرا تعارف ہے اور میں مولانا صاحب کی بیسیکلی شاگرد ہوں وہ میرے استاد ہیں اور میرے مینٹور ہیں اور جو انہوں نے اتنا لکھا ہے اور ہم سب کے لیے یعنی کہ ایسی چیز ہے کہ ہم خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی پہنچائیں تو یہی میرا مشن ہے کہ میں اپنے لیے بھی پورا اس کا فائدہ اٹھاؤں اور دوسروں تک بھی پہنچاؤں جزاک اللہ اب نیکسٹ ہے شازیہ جی السلام علیکم میں شازیہ ہوں مریم پور پینسلوینیا سے اور I am a homemaker تو میں نے بھی ریسنٹلی کوسٹر کے ذریعے ان کو پڑھنا شروع کیا ہے مولانا صاحب کو اور ناؤ گیمس میں پڑھ رہی ہوں دا کال آف دا قرآن بائی مولانا صاحب جی جی تو ان کی سب سے بڑی جو مجھے چیز اچھی لگی ہے کہ ہر سچویشن میں ایک پازیٹیو کو دیکھنا تو I still reading about him تو ان شاء اللہ کہ کس طرح یہ کانفرنس جاتی ہے اور آئی ایم ویری ولنگ کہ میں کیا کر سکتی ہوں اس مشن کے لیے تو ان شاء اللہ آئی ایم ویری ہوپ آپ کا نمبر یہاں سے اچھا آپ اوپر چلا گیا ہے وہ نمبر ٹھیک ہے جی جی نیکسٹ ہے ناسرا جی السلام علیکم میرا نام ناسرا ہے اور میں یوسٹن ٹیکسس سے بات کر رہی ہوں اور میں جو ہے چیز بچی جی، کے بلانے کی وجہ سے آئی ہوں ویسے میں تعریف تھی مولانا صاحب کے نام سے لیکن میں نے ابھی تک ان کی کوئی بک نہیں پڑھی تو میرا تھا دل کہ میں مطلب دیکھوں کہ مطلب کیا مطلب ان کا مشن ہے اور کیا ہے جی ویلکم جی۔ نیکسٹ ہے سسٹر کوسر جی السلام علیکم میں مولانا صاحب میں یہاں پہ نیو جرسی میں رہتی ہوں اور یہاں پر ہمارا ماشاء اللہ سے کافی اچھا گروپ ہے یہاں پر بھی اور پاکستان میں بھی اور اکراس یو ایس بھی تو ہم نے پازیٹیو تھنکرس کلب کے نام سے یہ شروع کیا تھا ماشاء اللہ سے اور جس میں سے ہم لوکلی بھی کام کر رہے تھے اور پاکستان کے لیے بھی تو جو چیز مجھے مسنگ لگ رہی تھی وہ ہمیں یہ لگ رہی تھی کہ ہم اپنی تعلیم اور تربیت کس طرح سے کریں اور جس میں سے ہم اپنے لیول سے کرتے رہتے تھے قرآن کے حساب سے کچھ ورک شاپ کے حساب سے اور کچھ ہم ایک دوسرے سے سیکھتے سکھاتے تھے اور جس میں ون اینڈ ون ٹریننگ ہوتی ہے عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ آپ ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو کہ اپنی ذات سے ہٹ کے سوچتے ہیں پھر ان کے ساتھ آپ مل کے کام کرتے ہیں تو مجھے جو چیز مسنگ لگ رہی تھی وہ یہ تھا کہ نا ہمارا جو کوئی یونیفارم کوئی ایسا کریکولم نہیں ہے یونیفارمیٹی کوئی نہیں ہے ہر کسی کی اپنی اسپرچویلٹی کے حساب سے اور ایبلٹی کے حساب سے لوگ ایک دوسرے کی ٹریننگ کرتے ہیں اپنی بھی کرتے ہیں تو جب سے مولانا صاحب کو پڑھنا شروع کیا میں تقریباً ڈیڑھ سال سے پڑھ رہی تھی آف اینڈ آن لیکن پچھلے ایک سال سے مجھے بہت شوق پیدا ہوا اور میں آن لائن پہ جو بھی ان کا مٹیریل تھا وہ میں نے پڑھا اور اور جس سے مجھے میں بہت متاثر ہوئی تو اس سے میری سوچ میں بھی فائدہ ہوا اور میں نے اور لوگوں کو بھی بھیجنا شروع کر دیا تو تو میرا خیال ہے کہ یہ مسنگ لنک ہے پاکستان میں اور یہاں پر جو ہماری جو ہے نا ایک بڑی شاندار طریقے سے ٹریننگ کر سکتا ہے تو اس سلسلے میں میں نے جو وقت گزارا مولانا صاحب کے ساتھ اور جو ٹیم کے ساتھ تو وہ بہت بڑا ایک میرے لیے لرننگ ایکسپیرئنس تھا اسپیشلی جو دیکھا کہ اتنی انتہا سے زیادہ اور لوگوں کی ڈیڈیکیشن اور جس طرح سے وہ سارے لوگ مشن بنا کے چل رہے ہیں یہ یہ اس نے مجھے بہت انسپائر کیا تو پھر اس کے بعد ہم اسلام میں بھی گئے اور ہمیں جو پیس مشن کا جو وہ جو مسنگ لنک یہاں پہ ساری دنیا میں ہے وہ میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب کی جو مینٹورنگ اور ان کی کتابوں سے ہمارا جو بہت سارا جو کمی ہے وہ پوری ہو سکتی ہے انٹرفیس کا کام بھی ان کی کتابوں سے پورا ہو سکتا ہے کیونکہ بہت شاندار کتابیں لکھی ہیں اس میں جس میں ہمارے انٹرفیس کے لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا ہے تو اس سلسلے میں میں نے کچھ کتابیں منگوائی ہیں ابھی دو باکسز منگوائے ہیں جس میں سے پچاس ففٹی ٹو کتابیں ایک ہی ہیں تو ایک ایج آف پیس اور دوسرا قرآن ویلکم ہے تو اگر کسی کو چاہیے تو پلیز مجھ سے آپ لے سکتے ہیں جزاک اللہ خیر جی، اب ہے سسٹر عزمہ جی السلام علیکم میں میرا نام عظما ہے جیسے کہ بتایا آپ نے اور میں بزنس پرسن اور میرا جو تعارف ان سے ہوا ہے وہ پرائمریلی سکوسر نے مجھے ان کی کچھ ریڈنگس وغیرہ سے انٹروڈیوس کروایا تھا پھر انہوں نے پھر ہمارا میں پازیٹیو تھنکرس میں کلب میں بھی انوالو ہوں اور اس کے پلیٹ فارم میں بھی ان کے بارے میں مجھے پتہ چلا پھر یہاں پہ آپ کے لوکلی پاکستان میں طارق قدر صاحب ہیں ان سے میری ڈسکشن ہوئی تھی فون پہ انہوں نے بہت اچھا مجھے اوور ویو دیا تو میں یہ کہوں گی کہ یہ میرے ساتھ resonated very well with me اور بیسیکلی میں میرا جو پرسنل جو جس کو کہتے ہیں نا پرسیوٹ ہے وہ ہے I want to understand about the creator and the creator's message اور میرا خیال ہے بڑا ضروری ہے to align oneself so آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایٹ دس اسٹیج میں نے بہت زیادہ نہیں پڑھا ان کا ایک رسالہ پڑھا ہے کچھ ان کی جو شارٹ وہ ہیں ون پیج وہ میں نے پڑھے ہیں تو جو میں نے پڑھا ہے وہ مجھے بہت اچھا لگا ہے and personally like I am خیرکم ابھی ڈاکٹر انیس میمن جی السلام علیکم وعلیکم السلام میرا نام محمد علی سے میں یادلی پینسلوینیا میں رہتا ہوں تو میری ملاقات کلیم صاحب سے ہوئی تھی کہ دس سال پہلے یا نو سال پہلے تو انہوں نے کچھ مٹیریل دیا تھا تو میری تنقید خواہش رہی تھی کہ کوئی ایسی چیز ملے جو جس میں باہر کانسیپٹ نہ ہو دین کا بالکل پیور فارم میں ملے اور اس کو سمجھنے کے لیے تو ان کی کتابیں ان کا وہ بہت کیا میں میں آج تک اس مشن ہوں اور کنٹینیو کر رہا ہوں تو اس کو کنٹینیو ہی کرنا ہے یہ ہمارے صرف یہ خود کے لیے بلکہ ایک کو بھی یہ میسج دینا ہے حقیقت دین ہے کیا تو اس ایک مشن بہت ضروری ہے مل کے کام کرنے کا اور ایک دوسرے کو انکریجمنٹ کرنے کا تو یہ مشن کے بغیر بہت مشکل ہو جائے گا تو تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں بہت مل جل کے کام کریں شرانیہ میں کتابیں پڑھیں اور اپنے ذہن کی اپنی تربیت کریں گھر والوں کی اور ساتھ ساتھ باہر کے لوگوں کو بھی کئی دن بتائیں یہ ایک جزاک اللہ خیر اب ایک اور نمبر ہے یہاں پر نام نہیں ہے براہ کرم آپ اپنا نام بتائیے اور اپنا انٹروڈکشن دیجیے گا نائن ون سیون جو ایریا کوڈ ہے یہ جو بھی صاحب ہیں یا صحابیہ ہیں آپ اپنا نام بتائیے گا اور انٹروڈکشن دیجیے گا ہاں جی میرا نام امون ہے اور میری سب سے پہلے ملاقات بات سے بھی اور کے ساتھ متعارف کیا گیا نظریے کو ان کی آئیڈیالوجی کو سمجھنے کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرئنس ہوا اور ان کا مٹیریل بھی جو ہے وہ کافی نیوٹرل ہے جزاک اللہ خیر امون صاحب ویلکم تو اب کل گیارہ افراد ہیں تو مولانا صاحب انتظار کر رہے ہوں گے آپ لوگ ہولڈ کریے گا میں ان کو ملاتا ہوں پھر ان کی ایڈوائس کے بعد ہم پھر تفصیل سے پھر بات کریں گے آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے یا بیل کی ہاں, جی، ہاں،, جی، ہاں۔ پھر سب آن ہے جی اسلام علیکم آپ جی، ہاں، لوگ تقریباً گیارہ اشخاص آن لائن ہیں کچھ پاکستان سے ہیں اور سب امریکہ سے ہیں اور مولانا کی ایڈوائس سننے کے لیے منتظر ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام مولانا صاحب وعلیکم السلام جی گیارہ اشخاص لائن پر ہے آپ سے یعنی منتظر ہے آپ کے ایڈوائز کے آپ سے ملنے کے بعد سب لوگ خواہاں ہے آپ کو پھر سے سنے اور پھر ہر دن آپ کو کوئی ڈسکوری ہونی چاہیے ہر دن سب سے بڑی ایڈوائس ہے یہ میری تب آپ انداز میں کام کر سکیں گے جیسے میں آج آج کے دس کا بھی بتاتا آج ابھی مارننگ کا ٹائم ہے جی دیکھیے اٹھارہ سو ننانوے میں ایٹین یعنی نائنٹی نائن میں تین کرسچن امریکہ میں اکٹھا ہوئے اور انہوں نے وہ بنایا تنظیم جس کا نام ہے گیڈین انٹرنیشنل اٹھارہ سو ننانوے انہوں نے سوچا کہ ہم جو ادارے ہیں یہ اسکول ہے کالج ہے ہے لائبریری ہے ہے ہاسپٹل اور ہوٹل ہے سب جگہ ہم بائبل رکھوا تو یہ لوگ کام کر رہے ہیں اٹھارہ سو ننانوے سے اس وقت ان کا ایک سو نبے ملکوں میں پہنچا دیا ہے انہوں نے اور نائنٹی زمانے میں بائبل ترجمہ کر رکھا ہے اور ایک بلین سے زیادہ بھی ایک بے زیادہ بائبل ریسرچ آپ کو پھیلا دیے تو میں نے سوچا کہ دیکھو اس کا نام ہے آؤٹ سورسنگ یہ آؤٹ سورسنگ ہے تو ہم کو لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ آدمی نہیں ملتے آدمی نہیں ملتے تو ادارے ملے ہوئے ہیں ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں وہ ڈسپوزیشن زمانہ ہے کمرشلائزیشن زمانہ ہے تو جتنے بھی کمرشل انڈسٹریز ہیں ان سب کو انوالو کیجیے اور سورسوں کے طریقے کے لیے تو آپ کو لگا کہ ہمارا کام تھاؤزینڈ ٹائم بڑھ گیا یعنی وہ تین آدمی نے جو کام کیا تو ساری دنیا کو انوالو کری انہوں نے تو یہ ہے کریٹیوٹی آپ لوگوں کو سب سے ضروری کام یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کریٹو تھنکنگ ہے نئے نئی باتیں نئے نئے اپرچونیٹیز نئے نئے طریقے سے اویل کرنا ان کو وہ نہیں کیا ہوگا شکایت کرتے رہیں گے ارے بھائی آگے نہیں ملتے آگے ملے نہ ملے ساری دنیا ملی ہوئی ہے ساری دنیا ملی ہوئی ہے آپ کو تو آپ کی دعوت کے کام میں آؤٹ سورسنگ کیجیے ایک بات یہ ہے جو آج مجھے سمجھ میں آئی جو قرآن جی میں قرآن میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے متعلق بتایا کہ یہ جو منافق تھے یہ ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے ایمان کو چھوڑ دیا تو میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ وہ کیا وجہ ہوئی ان لوگوں کے ساتھ یا کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی ایمان لائے اور اس کے بعد ایمان کو چھوڑ دے ہاں دیکھیے لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی لوگ تھے کوئی انوکھے لوگ جو چودہ سال پیدا ہوئے مدینے میں ایسا نہیں ہے یہ ہیومن یہاں ہے بھی رہے گا ہمیشہ رہے گا منافقت نام ہے اس بات کا کہ اسٹیٹ کے اعتبار سے اسلام نہ رہے اور کے اعتبار سے باقی رہ جائے بس اسٹیٹ کے اعتبار ختم ہو جائے آج تو سارے مسلمانوں میں ہی پھیلا ہوا ہے اسپیڈ غائب ہے اور فارم کے تھوم ہے تو منافقت ایک ہیومن فنامنا ہے جو دور زوال میں آتا ہے کیونکہ دیکھیے مدینے میں جو شام کو ملک تھے انہوں نے وہ ان کی ٹریننگ کچھ نہیں ہوئی تھی بس اس کلمہ پڑھ لیا مدینے میں مناسب نہیں پڑھا ہوئی وہ وہاں مکہ میں مکہ میں کوئی مناسب نہیں ہوا کیونکہ وہاں تو بہت ہی زیادہ ٹریننگ ہوئی تھی لوگوں کی یہاں تو کوئی ٹریننگ نہیں بس کلمہ پڑھ لیا تو آج کے روانی کے مسلمان جو ہیں یعنی ایک طرف سے دیکھیے اسی حال لوگوں کا ہے اسپرٹ غائب ہے طوفان کے تھرو ہے تو یہ پیدا ہوتا ہے جب یعنی ہر قوم میں پیدا ہوتا ہے یہ کوئی انوکھی بات نہیں کہ مدینے میں تھے وہ آج تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف سے یعنی جو مسلمان اس زمانے کے جو ہیں وہ سب اسی طریقے سے بن گئے ہیں جی السلام جی علیکم مولانا صاحب آپ اپنا نام بتائیے گا نام بتائیے آپ پہلے جی میرا نام جی میرا نام میرا نام بسما ہے جی۔, جی میں یہ پوچھنا کہ آپ نے یہ میں جو بات آپ ہیومن فینومل والی اور منافقت کی کہ مدینہ میں پیدا ہوئی اور مکہ میں نہیں کیونکہ تربیت کا فقدان تھا تو اس سے تھوڑی سی اگر آپ یہ وضاحت کریں گے کیونکہ جتنی سختی سے ان کے بارے میں کہا گیا ہے قرآن کے اندر تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ کائنڈ آف جس کو کہتے ہیں نا حجت تمام ہو گئی میسج مل گیا اور پھر بھی انکار کر رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا آپ پلیز الیبوریٹ کریں گے اس پوائنٹ پہ وہ الگ بات ہے اچھا دیکھیے یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو اپلائڈ میننگ آپ دریافت کریں اپلائڈ میننگ یعنی اگر وہی جانیں گے آپ جو چودہ سو سال پہلے جو اس کا مطلب سمجھتے تھے تو آپ قرآن سے دور رہیں گے اب آپ اکیس صدی میں ہیں تو you have discover the meaning of Quran یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے لوگ ہیں کہ ترجمہ پڑھ لو کچھ ہوگا یہ بالکل یعنی بیسٹ بات ہے کہ ترجمہ پڑھ لو سب کچھ ہوگا ترجمہ پڑھیں گے آپ تو آپ اس معنی کو جانے جانیں گے جو سیون سینچری میں تھا اکیس صدی میں نہیں بن جانیں گے آپ اور ضرورت تو ہے کہ آپ کو قرآن کی اپلائڈ میننگ جانے آپ تاکہ آج آپ اس آپ پر کھڑے ہو سکے بالکل یہ ترجمہ ترجمہ پڑھ کر نہیں ہوگا ایک جنریشن جو آپ نے کیا اس اوور لے گی تو پھر پھر پھر آپ کو کرنا کرنا پڑے پڑے گا گا تربیت صرف ایک جنریشن سے چلتی ہے ایک جنریشن کے پاس چلتی نہیں تربیت اور مولانا صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی کس طرح سے تربیت کریں کہ ان کے اندر جو ہے نا وہ اسلامک پیدا ہو محسوس ہوتی کوئی سوال ہے تو پھر ہم مولانا صاحب اب آپ رکھ سکتے ہیں اور کوئی سوال نہیں ہے وعلیکم السلام جی جی میں نے سوچا تھا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ کوئی ایک ٹاپک پہ نصیحت کریں گے پھر اچانک وہ ہم سے ہی سوال کرنے لگے تو اس کے لیے ہم لوگ پریپیئر نہیں تھے ورنہ ورنہ ہر آدمی ہر آدمی ایک سوال کے ساتھ ہاں، جی بھائی مجھے ان کا یہ پوائنٹ کے لیے جو جو طریقہ ہے وہ بہت پسند ہے جی۔ ہمیں اب تک ریئلائز کر لینا چاہیے کہ مولانا صاحب جو ہے نا وہ گفتگو کو پسند کرتے ہیں جی. وہ لیکچر دینا پسند نہیں کرتے لیکن میں جب لاسٹ نے اس کے لیے کانٹیکٹ کیا تھا میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ آپ کو جی جی ہلو جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی آپ لوگ بہت یاد آ رہے ہیں السلام علیکم علی بول رہا ہوں آپ کو بہت یاد کرتے ہیں ہم بول رہے آپ آپ بھی جی جی جی میں ادھر ہی ہوں اچھا اچھا اچھا اچھا کے جی، جی، پر آٹھ بج رہا ہے تو ہم لوگ دو چار دن تو سوتے ہی رہے سوتے ہی رہے رہے اب جا کے نارمل ہو جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ کلیم الدین صاحب سے یہ بات ہوئی تھی کہ مولانا بولیں گے تھوڑی دیر جی۔ دس منٹ پندرہ منٹ جی۔ تو وہ ابھی بولنا ہے وہ اسی لیے میں نے پوچھا تھا بولنا ہے تو اچھی بات ہوگی ہاں، جی تو یہ سوال جواب کے لیے تو وہ کان میں لگانا پڑتا ہے نا بولنے کے لیے تو وہ نہیں لگانا پڑے گا نا جی جی, جی۔ تو بول سکتے ہیں آپ دس پندرہ منٹ آپ کہیں تو ہاں یہی سمجھ کے جی، جی، آپ کچھ ٹاپک بتائیں گے میں کوئی بات ہاں، ہاں۔ جی ہاں جی ہاں جو ابھی وہ اپلائیڈ اس کی بات کر رہے تھے اس پہ اگر وہ بتائیں کہ کس طرح سے آج کے زمانے میں ٹرانسلیشن جیسے کہ پڑھنا خالی کافی نہیں ہے اپلائی کرنا ضروری ہے اگر اس پہ کچھ نہ ہاں، ہے اپلائیڈ میننگ اور کس طریقے سے اپلائی کر کے دیکھیے میں جو کہا تھا اپلائڈ میننگ یہ نیا لفظ ہے لیکن اسی کو حدیث میں کہا تھا اشتہاد یعنی اشتہادی بھی نہیں اشتہادی بھی نہیں تو مثال کے طور پر دیکھیے آج کل بعض طریقے ہیں جو بس نماز نماز نماز کرتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ نماز کا فارم دوہرا دے تو آپ کو اپلائڈ میں کمانے کہ آپ کو مسلمان کی حالت کیا ہے اس کا ریڈ کرنا پڑے گا جب ریڈ کریں گے آپ تو پتہ چلے گا کہ مسلمان تو اپنے زوال یا زوال کے دور میں اور زوال کے دور میں ہوتا یہی ہے کہ لوگ فارم کو لے لیتے ہیں یہ چھوڑ دیتے ہیں دور زوال کا یہ فرامنا ہے تو جب آپ یہ ڈسکور کریں گے تو مسلمان اس وقت آ گئے زوال میں اور زوال ہونے کو فارم کا پتہ ہے جب آپ صرف نماز پڑھنے میں زور نہیں دیں گے نماز کی سے پیدا کرنے میں زور دیں گے یعنی پہلے اس کو ان کے مائنڈ کو تیار کرنے کے ان کے مائنڈ کی ری انجینئرنگ کریں گے ان کے اندر اسپرٹ لگائیں گے سب نماز ابھی جو ہے دل کے کارڈ پر دماغ سو رہا ہے بس نماز کو مثال بتا دیتے ہیں اور یہ پھر اسپرٹ لگائے ہوئے جو اپلائڈ میننگ کا معنی ہے کہ جو جس زمانے میں آپ جی رہے ہیں اس زمانے کو جاننا اور اس لحاظ سے اسلام کو وہاں اپلائی کرنا یہ ہر اہم موقع ہے اور افرائر میں نہیں تو چاہے کوئی معاملہ ہو قرآن ابدی کتاب ہم مانتے ہیں لیکن ابدی کتاب اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کا تجربہ کافی ہے مسلمانوں میں سو سال سے یہ تاریخ چل رہی ہے تجربہ تجربہ تجربہ کیونکہ سوال ہے کہ فیر از دا ریزلٹ فیر از دا ریزلٹ کیونکہ مسئلہ ترجمہ کا نہیں تھا مسئلہ اپلائی میننگ کو ڈسکور کرنے کا تھا مثلاً دیکھیے اس معنی میں سارے عثمان شکار کی باتیں کرتے ہیں کل میں نے ایک عثمان کا آرٹیکل پڑھا بس ساری دنیا کے عثمان دشمن ہو گئے وہ ہمارے خلاف کا کرتے ہیں ہمارے خلاف شاید کوشش ہو رہی یہ کیا ہے اپلائڈ میننگ کی ضرورت یہاں بھی ہے ظاہر بات ہے کہ مسلمان ماڈرن ایج میں پسند گئے تو they are paying the prize of their backwardness وہ جانتے نہیں کہ موجودہ زمانہ ماڈرن ایجوکیشن کا زمانہ ہے ڈیموکریسی کا زمانہ ہے سیکولرزم کا زمانہ ہے موجودہ زمانے میں جب لوگ اسپرٹ کھو چکے تھے تو پہلا کام یہ نہیں تھا کہ مسلم مشن بنائے آپ یا مسلم ملک بنائے پہلا کام ایسا کہ لوگوں کے مائنڈ کی ری انجینئرنگ کریں ان کے اندر اسپرٹ جگائیں تو ایسا اچھا، نہ کرنے کی وجہ سے ہر کوشش ہماری فیل ہو رہی ہے کوئی ریزلٹ نہیں نکلتا ان کا تو جس معاملے میں بھی آپ دیکھیں گے بچوں کی تربیت ہو تو تعلیم کا معاملہ ہو یا کسی بھی معاملہ ہو سب میں آپ کو پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ آج جس دنیا میں آپ ہیں تو آج کو جو ہے تو حالات کیا ہے پھر آپ کو ری اپلائی کرنا پڑے گا اور صحیح اسٹارٹنگ پوائنٹ دریافت کرنا پڑے گا صحیح اسٹارٹنگ پوائنٹ ورنہ آپ اس کو سوچے بالکل بے فائدہ ہو کر رہ جائے گا یہی ہو رہا ہے تو بہرحال آپ لوگ دعوت کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈال دیا ہے تو آپ دعوت کے اعتبار سے کام کیجیے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دعا فرمائے اور آپ سب کہوں کہ آپ ہمارے لیے ٹیچر اور ہماری جو لیکچر ہوتے ہیں اس کو برابر سنیے برابر سنیے برابر پڑھیے اس میں سب بات آپ کو ملتی رہے گی اور میں ہر وقت اویلیبل ہوں آپ ای میل سے یا جیسے بھی کوشچن بھیجیں گے السلام علیکم وعلیکم السلام جزاک اللہ جی بات بتا رہی تھی آپ کو کہ دس اکتوبر کو جی وہاں پنجاب میں آنا سوچ تھا ہم نے شری گرو بہادر ہے جی تو انہوں نے اس میں بلایا ہے ویمنس امپاورمنٹ کا پروگرام ہو رہا ہے جی انٹرنیشنل کانفرنس ہے اس میں مجھے بلایا اچھا تو ہم ہمارے اور ساتھ میں لے لے جا رہے ہیں جی کافی کتاب وتاب جائیں گے کیونکہ یہ جو سردار لوگ ہیں نا یہ بہت ہی زیادہ ریسپٹیو ہے جی پہلے میں نے آپ کو بتایا ہوگا وہ گئی تھی پنجابی یونیورسٹی جی ہاں آپ نے بتایا تو وہاں پر ہاں قرآن کا ڈسٹریبیوشن اتنا زیادہ ہوا جہاں قرآن رکھا ہوا تھا میز پہ سب سردار اس کو گھیرے ہوئے تھے میز کو اور مانگ رہے تھے ہماری اپنی زبان میں چاہیے پنجابی تو وہاں کے لوگوں نے پنجابی میں کر بھی ڈالا ہے اچھا اب اس کو بس وہ ریوائز وغیرہ ہو رہا ہے تو یہ انشاءاللہ یہ بھی اچھا پروگرام ہو جائے گا جی جی اب ہمیں انتظار ہے کہ جو ہے وہ ویڈیو کانفرنسنگ کا پروگرام شروع ہو جائے سسٹر کوثر اور نغمہ مل کر کے جو ہے اس کو بہت جلد اس کو عمل میں لائے تاکہ ہم لائیو دیکھ سکیں ہاں، اچھا جی وہ تو بہت زبردست ہوگا ویڈیو کانفرنسنگ جی ہاں جی جی ہاں آپ رکھ دیجیے گا جزاک اللہ خیر جی، السلام علیکم وعلیکم جی جی, جی۔ کام کر رہے ہیں نا جی ہاں جی جی جی ہاں ایسے مشکل کام ہے جی ہاں بھی کر سکتے ہیں جی ہاں اس طرح اور اتنی آسانی ہے کہ ایک نمبر پہ سبھی ملاتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں ایسے جیسے کہ سامنے بیٹھے جی سب کے جی سب ایک ساتھ ایک گروپ بنا کر کے سرکل میں بیٹھے ہوئے ہیں ایسا لگ رہا ہے اسکائپ ہو جائے تو تو تو اور ہی بہترین ہے ہاں چاہے اسکائپ اسکائپ یا ویڈیو پہ ہو ہی سکتا ہے نا ویڈیو کانفرنسنگ جی ہاں اس میں اگر لگے تو اسکائپ اسکائپ پہ پہ تو تو ہو ہو ہی سکتا سکتا ہے ہے نا نا آپ وہ وہ جو جو ہم گو ٹو میٹنگ کریں گے اس میں اگر آپ کے لیپ ٹاپ کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے تو جی تو ان شاء اللہ یہ کہ جی۔ ہمیں وہ ہم آپس میں کسی دن کر لیں گے تو جی۔ پھر یہ کہ نا آپ کو طریقہ آ جائے گا تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جی۔ ہاں، یہی کرتے ہیں جب تک یہی کر لیجیے اس سے بھی بہت زیادہ سال ہو جاتا ہے ایک منٹ مولانا دے رہی ہوں اچھا سنیے جی آپ سب لوگوں کو میں ایک نصیحت کرتا ہوں ضرور اور میں خود اسی پر عمل کرتا ہوں روزانہ آج بھی میں نے کیا وہ ہے کہ ہر دن میں سوچتا ہوں کہ کہ جس کو میں کہتا ہوں ہاؤ ریسٹ اور پریکٹس ہر دن سوچے کہ ہاؤ ٹو ریچ اٹ اور پریکٹس یہ میں ہر دن سوچتا ہوں خود آج بھی میں سوچا کچھ چیزیں میں نہیں سمجھی تو دیکھیے آدمی پیدا ہوتے ہی کچھ حالات کے بیچ میں رہتا ہے اور دھیرے دھیرے ہر آدمی کیس آف کنڈیشن ہی بن جاتا ہر آدمی مسٹر کنڈیشن چیزیں جی مولانا نے اتنا لکھا ہے اتنا لکھا ہے کہ یعنی ہر سوال جو ہے ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے آپ مسلسل پڑھا کریں مسلسل جو ہے الرسالہ آتا ہے اور اردو میں ڈیڑھ سو سے زائد کتابیں ہیں ہر موضوع پہ ہے ابھی حال ہی میں مجھے ایک کافی کتابوں کا بنڈل ملا وہ ہے کتاب زندگی کتاب زندگی بہت اچھی کتاب ہے جن کو بھی چاہیے یہ بالکل جنرل موضوع ہے جو مولانا اپلائیڈ یعنی بات بتا رہے ہیں وہ قرآن کی اپلائیڈ یا اپلائیڈ سینس میں جو ہے اس کتاب کو لکھا ہے اس قسم کی چار یا پانچ کتابیں ہیں وہ ہے تعمیر حیات تعمیر زندگی کتاب زندگی اور راز حیات یہ ہر شخص کو چاہے وہ سیکولر ہو یا مذہبی ہو ہر آدمی کو پسند آئے گی یہ کتاب یہ چار کتابیں اور تعمیر حیات کتاب تعمیر حیات میں نے کیا کہا تھا کتاب زندگی راز حیات اور تعمیر ملت نہیں تعمیر ملت نہیں ہے نہیں شخصی ہے ملت کی کتاب تو وہ دوسری ہے میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اس سے کہہ رہا تھا تعمیر زندگی تعمیر حیات اور راز حیات اور کتاب زندگی یہ چار کتابیں یہ چار کتابیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے اتنی موضوع اور اتنی اچھی کتابیں ہیں کہ آدمی پڑھ کے سوچتا ہی رہے گا اور اپنا جو مولانا کہہ رہے ہیں انٹراسپیکشن کا وہ کرتا رہے گا اور پھر ایسا لگتا ہے کہ کوئی سوال باقی نہیں ہے یعنی ہر سوال کا جواب اس میں آپ کو مل جاتا ہے اور ہر ماہ رسالہ ملتا ہے اس سے بھی جو ہے کافی آپ کی جو ہے اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوتا ہے انٹلیکچول ڈیولپمنٹ ہوتا ہے تو چاہے اردو میں پڑھیے یا انگلش میں پڑھیے اور آپ لوگ اسپیچز سن رہے ہیں روزانہ ایک میں بھیج رہا ہوں اس پر واٹس اپ پر تو مجھے ایکچولی آج موقع نہیں ملا وہ کوئی سسٹر نے پوچھا تھا کہ جو میرے کامنٹس لکھیں لیکن اسکول میں اتنا بزی رہا دیکھ رہا تھا لیکن میں کر نہیں سکا جی ہاں سبھی آن لائن اویلیبل ہیں جی اگر الگ سے اس کو اس کو جو ہے ڈاؤن لوڈ کر کے اگر ای میل کے ذریعے آپ چاہتے ہیں تو میں خود اس کو الگ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے میں آپ کو بھیج سکتا ہوں یا آپ خود سے جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جی ہاں پی ڈی ایف فارمیٹ میں ہے اچھا۔ یعنی اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھنا زیادہ بہتر ہوگا اس لیے کہ آن لائن کبھی کبھی کٹ ہو جاتا ہوگا تو اس کو جی، جی۔ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور سیو کر لیں اور پڑھیں جی جو مولانا کی تمام کتابیں جو ہیں وہ اس پی ڈی ایف فارمیٹ سے نکل کے فلپ بک فارمیٹ میں آ چکی ہیں اور وہ ساری کتابیں الرسالہ ڈاٹ اور موجود ہیں وہاں سے اس کے جو بک شیلف ہے اس سے ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہیں اور جس فارمیٹ میں اسی فارمیٹ میں ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گی اور ویسے اگر آن لائن پڑھنا چاہیں تو آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی پی ڈی ایف فارمیٹ میں یعنی بیٹھے ہوئے پڑھنا وہ زیادہ آسان لگتا ہے مجھے تو فلپ فلپ کر کے پڑھنے میں اتنا حرف کا سائز بڑھتا نہیں ہے یہ تو بالکل یہ اسکرول کرتے ہوئے پڑھنا آسان نظر آتا ہے اگر اگر کسی کو فلپ بک پسند ہے تو فلپ بک کے فارمیٹ میں پڑھیے گا یا پی ڈی ایف کے فارمیٹ میں پڑھیے گا اچھا اچھا جی کچھ عرصے سے سی پی ایس گلوبل کی ویب سائٹ ڈاؤن تھی لیکن اب اب ہو گئی ہے اب ہے اب موجود ہے اس میں پتا نہیں کیا ہو گیا تھا لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں یہ اپ ہے اچھا اب ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ بھائی اب بائی ویکلی ہم یہ میٹنگ کریں گے تو اس کا فارمیٹ کیا ہوگا ہم کو کیا کرنا ہے اور ہم اپنے آپ جو ہے اپنی ایجوکیشن کس طرح کریں گے اور پھر آگے ہم اس کام کو کس طرح بڑھائیں گے اور لوگوں کو کس طرح جوڑیں گے یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے آج کی میٹنگ میں within half an hour مزید لیس دین ہاف این آور میں اس کو ڈسائڈ کر کے پھر ختم کریں گے مجھے سجیشنس دیجیے گا یہ گول ہے کہ ہمیں بائی ہاں، جی پہلے تو سجیشن یہ ہے بات کرنے سے پہلے کہ ہم جب یہ کانفرنس کیا کریں گے بائی ویکلی تو جب بھی ہم کوئی بھی شخص ہمیں سے بولے تو ہمیں ہمیشہ اپنا نام بتائیں تاکہ آپس میں تعارف ہمارا بہتر ہونا شروع ہو جائے گا آہستہ آہستہ ادر وائز آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کون سا بول رہے ہیں کون سا بول رہے ہیں جی, جی ہاں دوسرا میری سجیشن یہ ہے کہ ہمیں کوئی بک جو ہے ہماری جس طرح بھی مولانا نے بھی یہ بڑا اچھا ایمفیسائز کیا کہ ہماری اپنی ٹریننگ نہیں ہوگی تو لوگوں کو کیا ٹرین کریں گے ہم تو ہماری اپنی ٹریننگ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر مہینے کے لیے یا ایک اسپیشل ٹائم پیریڈ کے لیے بک کو چوز کریں اور اس کو ہم سارے پڑھ کے تاکہ اس میں جو ہم نے لیسن سیکھے ہیں اس کے اپلائڈ میننگ جو آج مولانا نے ایمفیسائز کیا اس طریقے سے ہم بکس کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا نالج جو ہے وہ ساؤنڈ فوٹنگ پہ تیار ہو تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہم سیکھ کیا رہے ہیں تو یہ میری سجیشن ہے کہ ہم کسی بک کو چوز کر کے سارے جو بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں چوز کریں اس کے بعد کنٹینیو کریں پھر ختم کر کے پھر نئی بک کو شروع کریں ایک یہ تو فیچر ہمارا ریگولر ہونا چاہیے باقی جو کام ہے ان کے اوپر آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں میرے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ آج اپنی ٹریننگ کے لیے مجھے کام کرنا چاہیے شکریہ مزید سجیشن چاہیے ہم کیا بک سے شروع کریں یا کوئی اسپیچ سے شروع کریں یا کوئی رسالے سے شروع کریں میرا خیال ہے کہ آپ لوگ ایکسلنٹ آئیڈیا ہے اور فار ہم جیسے میں میرے جیسے لوگ بالکل اسٹارٹرس ہیں اگر اسٹارٹنگ میں ہیں تو اگر کوئی صاحب یا صاحبہ ریکمینڈ کر سکیں سیکوینس کہ ہمیں سب سے پہلے یہ پڑھنا چاہیے پھر یہ پڑھنا چاہیے اور اس کو ہم ڈسکس کریں I think great idea Tariq Ali صاحب نے ابھی بتایا تھا کہ جو ہے بات کرنے سے پہلے نام بتائیں واقعی یہ پتہ نہیں چلتا کون کہہ رہے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے واقف ہونے کے لیے ہم بات کرنے سے پہلے نام اور جگہ جگہ کا بھی نام بتا دیں تو ابھی جنہوں نے بات کیا وہ کون تھے جی ایک منٹ کتاب زندگی جو ہے چھوٹے چھوٹے آرٹیکلس پہ مشتمل ہے اور اس میں جو ابواب ہیں کتنے ابواب ہیں باب اول دو جی ہاں تین تین باب ہیں اس کا ٹائٹل تو نہیں ہے باب اول دوم اور سوم اور اس کے تحت چھوٹے چھوٹے جو ہے آرٹیکلس ہیں رہنما حیات بھی اسی طرح کی ہے اگر آپ اگر آپ مجھ سے پوچھیں آپ مجھ سے پوچھیں تو تعمیر حیات سے شروع کیا جائے تعمیر حیات میں سوچ کے تعلق سے جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے اچھا۔ جی جی ہاں یہ کتاب مل گئی ہے تعمیر حیات کامیاب زندگی کی تعمیر کے لیے گائیڈ بک اور اس کا جو پہلا باب ہے ایک منٹ اور وہ ہے صحیح طرز فکر صحیح طرز فکر جو ہے اکتیس پیج پہ مشتمل ہے تو ہم اگلے ہفتے اگلے ہفتے کے لیے تعمیر حیات اگر آپ لوگوں کو لکھ لینا ہے تو اس کو لکھ لیجئے کتاب کا نام تعمیر حیات کتاب ہے اور اس کا پہلا آرٹیکل جو ہے صحیح طرز فکر ہاں کیا خیال ہے جی، بالکل بالکل ٹھیک ہے آپ نے چونکہ بکس پڑھی ہوئی ہیں تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کون سی بکس شروع کرنا چاہیے جی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے تعمیر حیات سے شروع کیا جائے جی, جی۔ السلام علیکم میرا نام کافر ہے میں ایسٹ ونزک نیو جرسی سے بات کر رہی ہوں تو مسعود بھائی جو کہ ہمارے مسعود بھائی جو کہ نیو جرسی سے ہی ہیں ہمارے ممبر ہیں تو وہ ان کا کوشچن تھا وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جو سی پی ایس کا یہاں پر امریکہ کے اندر کیا مشن ہے وہ اور اس کو اس مشن کو پھیلانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں ان کا کوشچن تھا تو اس کا پلیز جواب دے دیجیے جی سی پی ایس کا مشن یہی ہے یعنی دو کیا کہتے ہیں ٹو فیسز ہیں اس کے یا ٹو فولڈ ہے ایک ایک یہ ہے کہ شخصی تعمیر اور دوسرا یہ ہے کہ دعوت کا کام یا لوگوں تک جو ہے اس بات کو پھیلانا یہ C P S U S A کا مشن بھی یہی ہے اور انڈیا میں سی پی ایس گلوبل کا مشن بھی یہی ہے تو شخصی تعمیر پہلے آتی ہے اور جس میں شخصی تعمیر اور خدا کی معرفت حاصل کرنا اور ایکسٹرنلی جو ہے دعویٰ کا کام ہے یا اس فکر کو پھیلانے کا کام ہے تو ہم نے اب یہ کتاب کا سلسلہ جو شروع کیا ہے اس سے جو ہے اب اس کی شروعات ہوتی ہے یا ری انفورس ہوتا ہے جی کوشل سے بات میں بات کر رہی ہوں امول بھائی جو کہ جو کہ پاسٹر ہیں ہمارے یہاں پہ چرچ کے جی۔ اور ان کے لیے مطلب کیا ہے مطلب ہم ظاہر ہے کہ وہ ہمارے سی ٹی ایس کے ممبر ہیں اور پازیٹیو ٹیچرس کلب کے بھی ممبر ہیں تو ان کے لیے کیا کہنا ہے آپ جہاں تک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا وہ ہے مدہ ہے اس کو تو سبھی کر سکتے ہیں اس وہ پڑھ کر کے وہ اپنے خیالات ظاہر کر سکتے ہیں کہ بھائی اس سے وہ کہاں تک متفق ہیں یا کہاں تک نہیں ہے اور وہ اپنے ان کے ذہن میں اور کوئی بات ہو تو وہ ہمارے سامنے پیش کر سکتے ہیں اور ہم اس کو پڑھیں گے ہم بھی جو ہے ان پہ خیالات کا اظہار کریں گے تو اگر کسی کے پاس فزیکل بک نہیں ہے تو ان سب کا ان سب کا ای میل تو آپ کو پہنچ چکا ہے کیونکہ جب میں نے یہ کانفرنس کی بات کہی تھی ای میل بھیجا تھا تو اس میں اوپن ہے یہ تو آپ کو یہ بات کیسی لگی سسٹر کوسر کہ وہ بھی اس کتاب کو پڑھیں اب اس وقت وہ موجود نہیں ہے وہ پہلے مجھے بتا چکے تھے کہ وہ مولانا کے ایڈریس کے بعد وہ ان کو کہیں جانا ہے وہ چلے جائیں گے جی جی بالکل کوثر بات کر رہی ہوں بالکل صحیح ہے جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی جو کتابیں ہیں جی۔ وہ انہوں نے ایکچولی وہ آلریڈی سوری طرح کا اسلام جو ہے نا وہ انہوں نے پچھلے چار مہینوں سے وہ پڑھ رہے ہیں تو جی۔ اور ان کو ہم ایج آف پیس بھی دے چکے ہیں قرآن وزڈم بھی دے چکے ہیں تو جی۔ یہ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی جو کتابیں ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور پھر اپنا ان پٹ بھی دے سکتے ہیں بالکل دے سکتے ہیں یعنی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس طرح کا بھی خیال ظاہر کریں ہم ان کو موسٹ ویلکم کریں گے ایسی کوئی بات نہیں کوئی نہ بات ہائڈ کرنے والی ہے نہ کوئی بات کسی قسم کا ہمیں وہ قدورت یا کوئی چیز نہیں ہوگی انشاءاللہ جی تارک علی ٹیمپر سے رکھا عالم صاحب یہ میں نے رسالہ کی یہ ویب سائٹ پہ میں گیا ہوا ہوں کچھ بکس کون سی ہیں وہ کھلتی ہیں وہاں پڑھنے کے لیے اور کچھ نہیں کھلتی ہیں اور تعمیر حیات وہاں موجود ہے لیکن کھل نہیں رہی وہاں پہ تو کیا نہیں ہوں ویب سائٹ کے پڑھ لیکن یہ کہ میں اس کو دیکھ لوں گا جی جی اور اس کو لازمی طور پہ آن لائن کر دوں گا جی، ایک سجیشن آپ کو یہ بک ہے اگر پی ڈی ایف فارمیٹ میں آپ کے پاس ہے تو ہم سب کو کم از کم جسٹ ٹو انشور ہمیں جو کتاب اگر ایک ویب سائٹ پہ نہ ملے دوسری پہ ضرور مل جائے گی سی پی ایس گلوبل پہ جی اور جن صاحبین کو الرسالہ منتھلی چاہیے ہو ہو یا اسپرٹ آف اسلام چاہیے ہو تو وہ مجھ سے رابطہ قائم کریں اگر ہارڈ کاپی میں چاہیے اگر نہیں آن لائن پہ پڑھنا چاہیے تو وہ موجود ہے یعنی سی پی ایس گلوبل یا الرسالہ ڈاٹ آر پہ جائیں اور اسپرٹ آف اسلام کلک کریں تو وہاں منتھلی آپ کو لیٹسٹ جو ہے اسپرٹ آف اسلام بھی مل جائے گا پی ڈی ایف فارم میں اور الرسالہ بھی مل جائے گا اور کوئی سجیشن ہیں جی عثمان صاحب کراچی یہ میٹنگ کا کیا ٹائم ہے ہاں اس تعلق سے مجھے آپ کے سجیشن چاہیے میرا سجیشن یہ تھا کہ ہم biweekly every other Friday Friday American time کے لحاظ سے رات کے دس بجے پاکستانی ٹائم کے لحاظ سے جیسے اب صبح سات بجے آپ نے لاگ ان کیا تو یہ ٹائمنگس ہیں اگر یہ کنوینئنٹ ہے تو ہم اسی طرح کریں گے ایوری ادر فرائیڈے تو پھر ہم یہاں پر دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مقاصد میں کامیابی دے اور اس چیز کو آگے بڑھانے کی ہمیں توفیق دے اوکے جزاک اللہ خیر تقلیم صاحب آپ اگلی جو میٹنگ ہے اس کا جب میٹنگ ہماری آج ختم ہوا کرے تو اسی وقت یہ میں آپ ڈیٹ ایگزیکٹلی بتا دیا کریں آل دو تو انڈرسٹینڈ سے بات ہوگی تاکہ ہاں۔ لوگوں کو معلوم ہو آل دو آپ کا ای میل آئے گا میں بعد میں لیکن اچھی بات ہے اگر ہمیں معلوم ہو اسی وقت سیکنڈ آف اکتوبر اکتوبر کی سیکنڈ سیکنڈ کو انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام